الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جتنے احباب علماء طلبا اور طالبات دورہ تفسیر قرآن کی اس کلاس میں شامل ہیں انہیں قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ یہ دعا کریں کہ یہ سلسلہ آج ہم نے شروع کی ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچا دیں تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے اور تفسیر قرآن کی جو خدمت ہے یہ نزول قرآن کے وقت سے لے کے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت کی صبح تک تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے قرآن ایک جگہ پہ بات کو اجمالن ذکر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہ قرآن اس کی تشریح اور وضاحت کر دیتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے کی جائے گی اور قرآن اپنی تفسیر خود کر دے تو پھر دوسری کسی تفسیر کی عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت ابئی ابن کاب تو بڑے بڑے صحابہ نے وہ مفسر ہوئے ہیں صحابہ اس کے بعد تابعین میں یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رہا تو تابعین میں بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے اور وہ مفسر قرآن کہلائے ہیں جیسے اکرما ہو گئے عطا ہو گئے ابو العالیہ ہو گئے قطادہ ہو گئے مجاہد ہو گئے تو یہ تابعین نے بھی قرآن پاک کی مختلف آیتوں کی تفسیر اور پھر تبا تابعین میں ایسے لوگ ہوئے جو قرآن پاک کے مفسر بنے متقدمین مفسرین میں تبری ہیں کشاف ہیں جلالین تفسیر جلالین علامہ سیوتی ہیں علامہ ابن کثیر ہیں خازن ہیں صاحب مدارک ہیں تو یہ بڑی بڑی تفسیریں عربی زبان میں لکھی گئیں متاخرین مفسرین میں علامہ آلوسی ہیں جنہوں نے تفسیر رول معانی یعنی قرآن پاک کی بہت خوبصورت تفسیر انہوں نے لکھی اور تفسیر مظہری ہے یہ متاخرین مفسرین میں شامل ہوتے ہیں لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ بر صغیر پاک و ہند اس میں جو مفسرین ہوئے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے تفسیری میدان میں قرآن کی خدمت کی ہے ہم ان کا ذکر کریں ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا جو خاندان ہے وہ ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دینوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا اور ایک مختصر سی تفسیر انتہائی مختصر انہوں نے فارسی ہی میں لکھی جس کا نام تفسیر فتح الرحمان ہے یہ اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی بولی جاتی ہے لکھی جاتی ہے سرکاری زبان ہے اس لیے انہوں نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور ایک ہلکی سی تفسیر بھی انہوں نے لکھی اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد القادر محدث دلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہندوستان میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتے تو انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں فرمائے اور ایک مختصر سی تفسیر بھی انہوں نے اردو میں کی جو مختلف قرآن کے مختلف جو قرآن چھپے ہوئے ہیں ترجمے والے ان کے حاشیے پر آج بھی درج ہے تفسیر موز القرآن یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا اور قرآن پاک کا حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے اتنا فٹ ترجمہ کیا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا تو بالکل اسی طرح اترتا جس طرح حضرت شاہ عبد القادر محدث تیلوی نے ترجمہ کیا اتنا خوبصورت ترجمہ کیا انہوں نے قرآن مقدس کا چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث تیلوی کے دوسرے بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین انہوں نے انہوں نے بھی قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا اور ان کے تیسرے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھی تفسیر عزیزی کے نام پر جو آج بھی بازاروں میں دستیاب ہے اس سے تھوڑا سا آپ ذرا پیچھے آئیں تو ہمیں علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام تفسیری میدان میں اور ترجمے کے میدان میں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی یا اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت لی وہ ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا انگریز کے خلاف تحریک میں حضرت شیخ الہند گرفتار ہوئے اور مالٹا کی قید میں رہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دوران قید اس بات پر غور کیا سوچتا رہا کہ مسلمانوں کی جو یہ تنزلی ہے اور مسلمانوں کی جو یہ ذلت ہے کہ مسلمان دن بدن نیچے گر رہے ہیں اور مملوک اور غلام بن رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ دو وجہ میرے ذہن میں آئی ایک وجہ میرے ذہن میں آئی قرآن سے دوری کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے اور یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور دوسری وجہ مجھے آئی آپس کے اختلاف اور تنازعات اور جھگڑے یہ دو وجہ میرے ذہن میں آئیں جس کی وجہ سے مسلمان ذلت کا شکار ہو رہے تھے تو انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے جیل ہی میں قرآن مقدس کا ترجمہ کیا پھر انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی لیکن ابھی وہ تفسیر نامکمل تھی بس چند سپارے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اس تفصیلی خدمت کو ان کے مائع ناز شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مکمل کیا حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر عثمانی ہے وہ بازاروں میں دستیاب ہے بہت اچھی خوبصورت اور معلوماتی تفسیر ہے چنانچہ آپ تھوڑا سا اور پیچھے آئیں تو علماء دیوبند ہی میں ایک بڑا نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور قرآن پاک کی انہوں نے تفسیر بھی لکھی جس تفسیر کا نام بیان القرآن ہے پھر ہمیں ایک اور نام ملتا ہے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور مختصر سی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ایک نام جو مجھے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا وہ ایک بہت بڑا نام ہے تفسیری میدان میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا جن کا ایک اپنا ہی انداز تھا قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ یہ دراصل سیال کوٹ کے تھے اور سکھ خاندان سے تعلق تھا اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی چونکہ زیادہ عرصہ سندھ میں پڑھتے رہے اس لیے سندھی کے نام سے معروف ہو گئے ورنہ اصل وطن ان کا سیال کوٹ تھا تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی میں کتنی کتنے علماء کو ذکر کر سکتا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے اور قرآن پاک کی تفسیریں لکھی تفسیر ماجدی ایک آپ کو ملے گی یہ مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے ہے ترجمہ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی آج کے دور میں بڑی معروف تفسیریں ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی معارف القرآن اور حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اس کا نام بھی معرف القرآن ہے دونوں تفسیروں کا نام معرف القرآن ہے یہ بھی آج بازاروں میں مل جائیں گی ایک تفسیر جو مولانا اسلائی نے کی تدبر قرآن کے نام پر وہ بھی آپ کو بازار سے مل جائے گی تو یہ جتنی تفسیروں کا میں نے ذکر کیا ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں جب ایک تفسیر لکھ دی گئی تھی مثلا تفسیر تبری لکھی گئی ابن جرید تو پھر حافظ ابن کثیر کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بھی عربی میں ایک تفسیر لکھتے اور پھر علامہ سیوتی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی ایک تفسیر لکھتے اور پھر علامہ آلوسی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی رول معانی کے نام پر ایک تفسیر لکھتے عربی کے اندر ایک تفسیر لکھی گئی ہے بس وہ پڑھی ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے اسی طرح اشکال پیدا ہوگا کہ جب حضرت عثمانی نے ایک تفسیر لکھ دی تھی تفسیر عثمانی تو پھر حضرت تھانوی کو کیا ضرورت پڑی تھی پھر حضرت لاہوری کو کیا ضرورت پڑی اور مولانا عبد الماجد دریا بادی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی ایک نئی تفسیر لکھنے بیٹھ جائیں اور معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی تھی تو پھر حضرت کاندلوی کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ بھی ایک تفسیر لکھیں اور اس کا نام بھی معارف القرآن ہی ہو تو یہ کیوں ایسا ہوا یہ ایک سوال سا ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے میں نے یہ ساری تقریر کی ہے آپ کے سامنے جواب اس کا یہ ہے کہ ہر مفسر کا رنگ الگ ہوتا ہے ہر مفسر کی تفسیر کا انداز الگ ہوتا ہے جس طرح ہر پھول کا رنگ الگ ہے اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہے اسی طرح ہر مفسر کی تفسیر کا انداز جو ہے وہ الگ ہے قرآن قرآن جو ہے یہ مضامین کا ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مار رہا ہے اس کی تہ میں بڑے ہیرے جوائرات لولو مرجان موتی چھپے ہوئے ہیں اس کی تہ میں جو مفسر بھی اس میں غوطہ لگاتا ہے جو عالم بھی اس میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا ہے اس لیے ہر مفسر نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کی ہے چنانچہ ہماری یہ جو کلاس ہے دورہ تفسیر کی جو انشاءاللہ اللہ انیس رمضان تک چلے گی ہم اس میں جس عالم کی تفسیر کے انداز میں گفتگو کریں گے اس عالم کا نام ہے رئیس المفسرین مولانا حسین علی بچروی رحمت اللہ علیہ ہم ان کے انداز سے گفتگو کریں گے اور ان کے انداز پہ ہم تفسیر پڑھیں گے اور پڑھائیں گے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا بس میں مختصر سا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں یہ شاگرد ہیں امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بس اتنا ہی تعارف ان کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنے عظیم استاد کے شاگرد ہیں امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے وہ معتمد علیہ شاگرد ہیں اور بڑے مایا ناز شاگردوں میں وہ شامل ہیں تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ان کا ایک اپنا انداز ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا اور ہم اسی انداز کے مطابق آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کی ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ مربوط ہے اور ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ مربوط ہے یعنی ہر صورت کا دوسری صورت سے ایک تعلق ہے اور ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے یعنی وہ نظم قرآن کے قائل ہیں نظم قرآن کے قائل ہیں کہ قرآن ایک منظم کتاب ہے مربوط کتاب ہے یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ کئی مفسرین جو آیتوں کے درمیان تعلق پیدا نہ کر سکے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ واقعات کی کتاب ہے ایک واقعہ بیان کرتا ہے قرآن پھر دوسرا واقعہ بیان کر دیتا ہے پھر کبھی جہنم کا ذکر کر دیتا ہے کبھی دنیا کی بے سباتی کا ذکر کر دیتا ہے کبھی جہنم کے عذاب کا ذکر کر دیتا ہے تو یہ نسائے کی ایک کتاب ہے اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپس میں آیتوں کا تعلق ہو اور صورتوں کا آپس میں تعلق ہو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ رب کا کلام ہے اور شہن شاہ کا کلام ہے کوئی عام آدمی بھی بے ربط گفتگو کرے یعنی اس کی گفتگو کے درمیان ربط نہ ہو تعلق نہ ہو کبھی پشاور کی کہے اور کبھی کراچی کی تو اس کی بات بھی سننے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا جائے کہ شہن شاہ کا مالک بے رابط گفتگو کرے گا نہیں ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے اور ہر سورت کا دوسری سورت سے کیا ہے تعلق ہے وہ کہتے ہیں یہ مربوط کتاب منظم کتاب دلیل ان کی کیا ہے دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ قرآن مربوط نہ ہوتا اور ہر سورت کا دوسری سورت سے تعلق نہ ہوتا اور ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن کی ترتیب وہی ہوتی جس طرح قرآن اترا تھا اسی طرح پھر قرآن کی ترتیب ہونی چاہیے تھی سب سے پہلی سورت ہوتی اقرا بسم ربک الزی وہ سب سے پہلے اتری ہے سورت فاتحہ پانچویں نمبر پہ اتری ہے تو اسے پانچویں نمبر پہ جگہ ملنی چاہیے تھی لیکن سورت فاتحہ کو سب سے ابتدا میں جگہ ملی اور سورت بسم رب خلق اسے آخری پارے میں جگہ ملی اگر یہ کتاب مربوط نہ ہوتی قرآن مربوط نہ ہوتا اور ہر آیت کا اور سورت کا دوسری آیت سے تعلق نہ ہوتا تو پھر اس کی ترتیب بھی نزولی ہونی چاہیے تھی جس طرح اترا تھا اسی طرح ترتیب ہوتی لیکن اس طرح ترتیب نہیں ہے ترتیب بدل گئی ہے تو یہ جو ترتیب ہمارے پاس ہے اس میں سب سے پہلے سورت فاتح ہے پھر سورت البقرہ ہے پھر آل عمران ہے پھر نساء ہے پھر معاہدہ ہے پھر انعام ہے پھر آراف ہے پھر انفال ہے پھر توبہ ہے پھر یونس ہے پھر ہود ہے پھر یوسف ہے اور سب سے آخر میں سورت الناس ہے تو یہ ترتیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اور اللہ کے حکم سے رکھی ہے اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی ہے اگر بقرہ کا فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر آپ نے فاتحہ کے ساتھ بقرہ کیوں رکھوائی اگر آل عمران کا بقرہ سے تعلق نہیں تو آپ نے آل عمران کو سورت البقرہ کے ساتھ کیوں رکھوایا اسی طرح جب کچھ آیتیں اترتی تھیں تو آپ فرماتے تھے اسے فلاں ایتوں کے ساتھ رکھ دو اور اسے فلاں ایتوں کے ساتھ رکھ دو تو آپ ان کو مخصوص آیتوں کے ساتھ رکھواتے تھے تو اس رکھوانے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی یہ دلیل ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی کہ یہ کتاب قرآن مربوط کتاب ہے منظم کتاب ہے ہر سورت کا دوسری سورت سے ایک تعلق ہے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک تعلق ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں گے یہ سب سے پہلی بات وہ کس طرح مربوط کریں گے کرتے ہیں صورتوں کو وہ میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں جتنے آباد ہمارے اس کلاس میں جو آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں اس میں جو شریک ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ قرآن کا ایک نسخہ ایک کاپی اور ایک قلم اپنے پاس رکھیں اور چند چیزیں جو اہم ہیں وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کو وہ نوٹ کرتے چلے جائیں کس طرح مربوط کرتے ہیں مولانا حسین علی اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اصطلاحات بیان کی ہیں جی ان اصطلاحات کو اس کا نام وہ اصطلاح رکھتے ہیں اس کو آپ اصول کہہ لیں قانون کہہ لیں ضابطہ کہہ لیں وہ جو قرآن پاک کی اصطلاحات مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دی ہیں ان میں سے کچھ اصطلاحات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی آپ اسے نوٹ کرتے چلے جائیں اور ان اصطلاحات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں انہیں پکا لیں انہیں بعد میں اس کا مطالعہ کریں دوبارہ یہ اصطلاحات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی بہت حد تک ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ اصطلاحات کیا ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ ایک دعوی پیش کرتے ہیں میں ابھی اس کی مثال پیش کر دوں گا قرآن پاک سے ہر صورت کا ایک دعوی اللہ پیش کرتے ہیں اور دعوے کی مثال تخم جیسی ہے تخم بیج ہر درخت کا ایک الگ بیج ہوتا ہے جسے ہم تخم بھی کہتے ہیں اور درخت اپنے بیج کے ذریعے اور درخت اپنے تخم کے ذریعے دوسرے درخت سے الگ ہوتا ہے اسے تخم ہی الگ کر رہا ہے مثلا یہ انار کا درخت ہے یہ مالٹے کا ہے یہ سیب کا ہے تو اسے کس کون سی چیز الگ کر رہی ہے کہ یہ سیب کا ہے یہ انار کا ہے یہ خرمانی کا ہے یہ مالٹے کا ہے یہ مسم اسے کون سی چیز الگ کر رہی ہے تخم اس کا بیج اسے الگ کر دیتا ہے جس طرح تخم اور بیج ہر درخت کو دوسرے درخت سے الگ کر دیتا ہے اسی طرح ہر سورت کا دعوی اس سورت کو دوسری سورت کے مضامین سے الگ کر دیتا ہے وہ پہچان ہے دعوی اس سورت تو ہر سورت کا ایک دعوی ہوتا ہے جس کی مثال بیج اور تخم کی طرح ہے دیکھیں یہ جو بیج ہے جو زمین میں آپ نے بو دیا پھر اس کی ایک کوپل نکلی پھر اس کا تنا بنا پھر اس پر شاخیں لگی پھر اس پر پتے لگ گئے پھر اس پر پھول لگ گئے پھل لگ گئے تو وہ جو بیج ہے نا اس کا اثر اس کے تنے میں بھی ہے اس بیج کا اثر اس کی ٹینیوں میں بھی اس بیج کا اثر اس کے پتوں میں بھی اس بیج کا اثر اس کے پھولوں میں بھی اس بیج کا اثر اس کے پھلوں میں بھی تعلق ہر چیز کا بیج کے ساتھ ہے بیج کے ساتھ ہے اس تخم کے ساتھ ہے تو تخم کا اثر درخت کے تمام اجزاء کو شامل ہے تنے کو بھی ٹینیوں کو بھی پتوں کو بھی پھلوں کو بھی پھولوں کو بھی اسی طرح سورت کا جو دعویٰ ہے اسی سے تمام آیتیں پھوٹ رہی ہیں وہ جو تنے ہیں وہ جو شاخیں ہیں وہ جو پھل ہیں وہ جو پھول ہیں وہ اس دعوے ہی سے پھوٹ رہے ہیں تو ساری سورج جو ہے اپنے دعوے کے گردا گرد گھوم رہی ہوتی ہے جی ساری سورت کے مضامین آیتیں اس دعوے کے گردا گرد گھوم رہے ہیں یہ ابھی میں ذکر کروں گا اصطلاحات کو تو انشاءاللہ اللہ ساری بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی تو فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے مرکزی مقام ہوتا ہے مرکزی مضمون ہوتا ہے اور اس کی مثال بیج اور تخم جیسی ہے اور پوری سورج جو ہے اس دعوے کے آس پاس ارد گرد گھوم رہی ہے اور پوری صورت اس دعوے کو ثابت کر رہی ہے بس یہ ذہن میں رکھے ہر صورت کا ایک دعوی ہوتا ہے میں اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن لوگوں نے قرآن پاک اپنے سامنے رکھے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں وہ قرآن پاک کو ذرا کھولیں یہ سورت البقرہ ہے اور سورت البقرہ کی آیت نمبر اکیس ہے جی اس کو کھولیں جی سورت البقرہ کی آیت نمبر اکیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی یہ سورت البقرہ کا دعوی ہے جی۔ یہ میں نے صرف ایک سورت کی مثال پیش کی ہے جی۔ تو سورت البقرہ کا دعوی کیا ہوگا او بدو ربکم کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرو یہ سورت البقرہ کا دعوی ہے پھر ایک مرتبہ سمجھیے میں اس کو اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہمارے اس کلاس میں جو شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ سارے علماء نہیں ہیں اور وہ سارے دینی مدارس کے طلبا نہیں ہیں جو جلدی اس بات کو سمجھ جاتے ہیں بلکہ عام لوگ اس کلاس میں شامل ہیں تو مجھے ذرا ان ان کی علمی حیثیت اس کا لحاظ کرنا پڑے گا آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہر صورت کا ایک دعوی ہوتا ہے اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں سورت کا تو سورت البقرہ کا دعویٰ اس کی آیت نمبر اکیس میں اللہ نے بیان کیا اے لوگو او بدو کو عبادت کرو اپنے رب کی یہ سورت کا دعوی ہو گیا جی اب اللہ اس دعوے کو دھینگا مشتی سے جبر سے ڈنڈے کے زور سے اکرا سے نہیں منواتے کہ میری عبادت کرو میں جو کہہ رہا ہوں اس پر اللہ جبر کرے زور کرے ڈنڈے کے زور سے منوائیں نہ بلکہ اللہ اس دعوے کو منواتے ہیں دلائل کے زور سے اللہ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ میرا دعوی صحیح دعویٰ ہے یہ دلیلیں ہیں اس کی اس کو مانو اس کے لیے اللہ سب سے پہلے عقلی دلائل دیتی ہے جی۔ اپنے دعوے کو منوانے کے لیے اللہ عقلی دلائل دیتے ہیں یا مشرقین یہ کہتے تھے نا تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اجال الہم واحدہ نہ ہاضا لا تو اللہ تعالی عقلی دلائل دیتے ہیں کہ کیوں سمجھ نہیں آتی ہماری بات کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہماری بات تو این عقل کے مطابق ہے اللہ تعالی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیتے ہیں عقلی دلیل دو قسم پہ ہے جی دو قسم کی اللہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں جی ایک عقلی دلیل محض بس اللہ نے کوئی چیز بیان کر دی ہے وہ یہیں دیکھ لیں اس کی مثال سورت البقرہ آیت نمبر اکیس اللہ نے دعویٰ پیش کیا اور اس کے بعد اللہ نے اسی جگہ پر اور آگے آیت نمبر بائیس میں اللہ نے اس کی مثال بھی اس کی دلیل عقلی اللہ نے بیان کر دی یا او اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی اب اللہ اس پر عقلی دلیل دینے لگی ہیں کیوں اللہ خالہ کا کم اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ولزین قبل اس لیے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے پھر آیت نمبر اکیس میں بائیس میں اللہ نے اس دلیل کو آگے بڑھایا اللہ فراشا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا سما بنا آسمان کو چھت بنایا وہ انزلہ بنا سمائے مان اور آسمان سے پانی اتارا فخر جب ہی منت رزق لکم اور مختلف قسم کے پھلوں سے تمہیں روزی تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے زمین سے باہر نکالی اسے کیا کہیں گے جی دلیل عقلی یعنی ہمارا دعوی عقل کے عین مطابق ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے جو خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے جو بارش برسانے والا ہے زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور دلیل عقلی کی دوسری قسم کیا ہے جی دلیل عقلی الا سبیل الاعتراف من الخص یہ زبر ہم نے عربی میں بول دیا دلیل اکلی اللہ سبیل الاعتراف من منل خاص اس کا معنی یہ ہے ایسی دلیل عقلی جس کا اعتراف مخالفین سے کروایا جا رہا ہے دشمن سے کفار سے مشرقین سے پوچھا جا رہا ہے تم خود بتاؤ تم خود بتاؤ اس کو کیا کہیں گے دلیل اقلی اللہ سبیل اعتراف من الخص اس کے لیے ذرا آپ سورت یونس نکالیں گے جی گیارہواں پارا ہے جی اور گیارہویں پارے کا نواں رکو ہے گیارہویں پارے کا نواں رکو اور سورت یونس کی آیت نمبر ہے اکتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل میں یارزو کو کم من ول ارض امل ول ابسار و میخر حیا من الم و یخر میت من الحمد میرے پیغمبر ان سے پوچھ یہ ہے دلیل لکلی اللہ سبیل اعتراف دشمن سے پوچھا جا رہا ہے مخالفین سے کفار سے مشرقین سے میرے پیغمبر ان کو کہ میں ارضوں کو کم کون تمہیں روزی دیتا ہے من سمائے ورض آسمان سے اور زمین سے امل کو سما وفسات کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا وہ میں یخرج الحیہ من المیت کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے وہ المیتا من الحی اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے وہ میبر اور کون تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی یہ جو کائنات میں ہو رہے ہیں ان کا مدبر کون ہے فس یقولون تو وہ جواب میں یقیناً کہیں گے اللہ کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ ہے فقل تو میرے پیغمبر آپ کہیں نا افلا تتقون اگر یہ مانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو پھر شرک کیوں کرتے ہو پھر اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیوں بناتے ہو تو یہ دلیل ہو گئی اللہ سبیل اعتراف منل دلیل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے دلیل نقلی دلیل نقلی یہ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے جی اللہ پہلے نبیوں کی کوئی بات قرآن میں نقل کر دیتے ہیں پہلی کتابوں کی کوئی بات قرآن میں اللہ نقل کر دیتے ہیں اس لیے اس کو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نام دیتے ہیں دلیل نقلی منقول سے ہے منقول نقل کر دینا یہ کیوں دی جاتی ہے دلیل جی دلیل نقلی یہ جب مشرقین کہتے ہیں نا ما سمینا بہادا ہم نے یہ بات پہلے دینوں میں نہیں سنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی یہ باتیں نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ وہاں پہلے نبیوں کی بات کو نقل کرتے ہیں کتابوں کی بات کو نقل کرتے ہیں علماء کی بات کو نقل کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرا آخری پیغمبر قرآن میں جو دعویٰ پیش کر رہا ہے یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے پہلے نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی بیان کیا تھا اور پہلی کتابیں جو اتاری گئی تھیں ان میں بھی یہی بات منقول تھی سمجھ آ گئی جی آپ کو دلیل نکلی پہلی کتابوں کی بات کو قرآن میں نقل کرنا پہلی کتابوں کی بات کو قرآن میں نقل کرنا جنات کی بات کو قرآن میں نقل کرنا فرشتوں کی بات کو قرآن میں نقل کرنا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے پہلے نبیوں نے بھی یہی بات کہی تھی پہلی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی اس کی سات قسمیں ہیں جی دلیل نقلی کی سات قسمیں ہیں جی سب سے پہلی قسم دلیل نقلی از امبیا اجمالن اس کے لیے ذرا دیکھیے جی سترہ پارے میں آئیے پارہ ہے سترہ اس کا رکوع ہے دوسرا اور سورت کا نام ہے سورت الانبیاء اور سورت الانبیاء کی آیت نمبر ہے پچیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا آنا فعبدون یہ اللہ نے تمام انبیاء سے اس دلیل کو نقل کیا ہے اسے کیا کہیں گے دلیل نقلی از انبیاء اجمالا یعنی سارے انبیاء کا ذکر کر دیا کسی کا نام نہیں لیا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف یہی وہی کرتے تھے کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں فابدون پس میری ہی عبادت کرو تو تمام انبیاء کا یہی دعویٰ تھا او بدو ربکم کہ عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اب ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں دلیل نکلی از انبیاء تفصیل نام بنا تفصیل کا کیا مطلب ہے جی نام بنا نام لے لے کے اللہ ذکر کریں گے جی سورت ہود میں اور سورت آراف میں اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت ہود کا ذکر کیا حضرت صالح کا ذکر کیا حضرت لوت کا ذکر کیا حضرت ابراہیم کا ذکر کیا تو وہ ساری مثالیں اپنے ذہن میں رکھیں جی سورت آراف میں اور سورت ہود میں میں جو مثال پیش کرنے والا ہوں یہ میں سورت مریم سے پیش کرتا ہوں سورت مریم ہے جی۔ سولواں پارا ہے رکو ہے چھٹا اور آیت نمبر ہے سورت مریم کی اکتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وز فی الكتاب کتاب ابراہیم ان کا نا صدی نبیا یہ اب دلیل نکلی ابراہیم کیا کہا انہوں نے اپنے باپ کو جو بت پرست تھا بت گر تھا بت فروش تھا ابی ہے جب انہوں نے کہا اپنے بابا کو یا آبادی اے میرے بابا لیما تا مالا یسما تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سن نہیں سکتے ولا یوگ سیرو دیکھ نہیں سکتے ولا یوگ نیان کا شیا اور تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے یہ تینوں جگہوں پہ دونوں جگہوں پہ مفول معذوف ہوگا لا یسما شیئن ولا یوب سیرو شیئن کچھ نہیں سنتے کچھ نہیں دیکھتے کچھ نہیں کام آ سکتے تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی پیش کی کہ انہوں نے بھی اپنے بابا کو غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ سے روکا اور ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا جی اب آئیے جی دلیل نقلی تیسری از کوتوب سابقہ یعنی پہلی کتابوں سے دلیل نقلی جی یہ پندرواں پارہ ہے اور سورت بنی اسرائیل ہے جی پندرواں پارا سورت بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر ہے دو نام موسل کتاب دل بنی اسرائیل اللہ دونی وکیلا ہم نے موسا کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنما بنایا کیا تھا اس کتاب میں اس کتاب کا دعویٰ کیا تھا وہ کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا اللہ تتخذو من دونی وکیلا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ بناؤ میرے سوا کوئی کار ساز نہیں ہے تو تورات میں بھی یہی دعویٰ مذکور تھا کہ عبادت کے لائق کار ساز اور مددگار وہ ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے چوتھی دلیل نکلی از علماء اہل کتاب یہ سورت سورت بقرہ میں آئی ہے پہلے پارے میں پہلا پارا ہے اور اس کا رکوع ہے چودواں یہ آخری آیت ہے آیت نمبر ایک سو اکیس ہے الزین آتی نا کتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی یتلو نہ حق تلاوت ہی وہ پڑھتے ہیں اس کو جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا یعنی تحریف نہیں کرتے کتمان نہیں کرتے چھپاتے نہیں ہیں جس طرح وہ اتری تھی اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں الاقو نبی وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے بھی یا وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس نبی کے بھی کہ نبی پاک کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے ولابا باد الزیجہ اکا من العلم تو یہ دلیل نکلی از علماء اہل کتاب جو نبی پاک کے زمانے میں موجود تھے اور جو صحیح عالم تھے وہ قرآن پاک کو تسلیم کر گئے اب پانچویں قسم ہے دلیل نقلی از ملائکہ اس کے لیے سورت آل عمران میں آئیے جی یہ سورت آل عمران ہے تیسرا پارا ہے تیسرے پارے کا دسواں رکو ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے اٹھارہ سورت آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وعول العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ نے گواہی دی شاہدہ بامانا بیانہ اللہ نے بیان کیا کہاں فلکو تو سابقہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے بیان کیا کس مسئلے کو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی لا نہیں ول ملا اور فرشتوں نے بھی گواہی دی جب وہ انبیاء پر وہی لاتے رہے اور انبیاء کی نصرت کرتے رہے علم اور اہل علم نے بھی انبیاء صلحہ ان لوگوں نے بھی گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے تو یہ دلیل نکلی ہو گئی از ملائکہ اب اس کی چھٹی قسم ہے جی دلیل نکلی کی دلیل نکلی از جنات یہ آپ انتیسویں پارے میں آئیں گی انتیسواں پارا ہے جی انتیسویں پارے کا گیارہواں رکوع ہے سورت کا نام ہے سورت الجن یہ دلیل نقلی از جنات جنات کی بات کو قرآن میں نقل کیا گیا ہے الی الیا استمع نفر من الجن میرے پیغمبر آپ کہیں میری طرف وہی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو غور سے سنا فقالو پھر وہ کہنے لگے انا سمینا قرآن عجبا ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے الر جو راہ دکھاتا ہے نیکی کی طرف بھی ہم اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے ولا نشرے کا بے رب نا اور ہم تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ہارگز شریک نہیں بنائیں گے تو انہیں پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے قرآن منوانا چاہتا ہے کہ شرک چھوڑ دو اور اللہ ہی کی عبادت کرو یہ دلیل نکلی ہو گئی از جنات کبھی کبھی اللہ قرآن میں پرندوں کی بات کو بھی نقل کرتے ہیں جی یہ آپ سورت نامل میں آئیں جی سورت نامل ہے انیسواں پارا ہے اور اس کا رکوع ہے سترواں انیسواں پارہ اس کا رکو سترواں سورت نامل اور سورت نامل کی آیت نمبر ہے پچیس اللہ یخرج الخبا فی السماوات والارض پس وہ لوگ اس طرف کیوں راہ نہیں پاتے انہیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی اللہ للہ کیوں نہیں وہ سجدہ ریز ہوتے اس اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزیں نکال دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں کئی چیزیں آسمان میں چھپی ہوتی ہیں پھر ظاہر ہو جاتی ہیں کئی چیزیں زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں پھر ظاہر ہو جاتی ہیں ومات و فون عمات و اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ذرا حدود کی اس تقریر پر اور حدود کے اس بیان پر ذرا غور کیجئے یہ پورے قرآن کا بھی مسئلہ ہے یہ جو یہاں حدود نے بیان کیا ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے پورے قرآن میں اللہ بار بار اس کو ذکر کرتے ہیں کہ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے یہ جب ہم مسئلہ علا تھوڑا سا بیان کریں گے تو وہاں اس کی وضاحت انشاءاللہ کر دیں گے الہ وہ ہونا چاہیے جو مختار کل ہو مالک اور متصرف ہو اور الہ وہ ہونا چاہیے جو عالم الغیب ہو ہمارے حالات سے واقف ہو حدود نے دونوں سفتوں کا ذکر کیا آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے مالک ہے مختار ہے متصرف ہے بھیا لوامات تو الغیب ہے ہر ہر چیز کو جانتا ہے یہ دو سفتے ذکر کرنے کے بعد حدت نے نتیجہ نکالا اللہ لا الہ ہو اللہ ہوا رب العرش العظیم کہ اگر یہ دو سفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی تو یہ سات نکلی دلائل ہو گئے جی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا دعویٰ صرف عقل کے مطابق نہیں ہے بلکہ ہمارا دعویٰ نقل کے بھی مطابق ہے پہلے انبیاء نے یہی کہا تھا اور پہلی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے تیسری دلیل جو ہے وہ دلیل وہی ہے جی دلیل وہی کا کیا مفہوم ہوتا ہے جی دلیل وہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی سے کیوں جھگڑتے ہو میرا نبی جب یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے تو میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو کیوں فتوے لگاتے ہو کیوں پھبتیاں کستے ہو کیوں مزاق بناتے ہو میرے پیغمبر سے کیوں لڑتے ہو میرا پیغمبر کوئی خود کہہ رہا ہے نہ میرا پیغمبر تو میری وہی کے مطابق کہہ رہا ہے یہ دلیل وہی کا معنی ہوتا ہے چالیس سال پہلے تو میرے پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کبھی یہ واض نہیں کیا قولو لا الہ الا اللہ کبھی نہیں کہا تو اب جو کہنے لگے ہیں تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں میری وئی کے مطابق کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے جی ایک جگہ دیکھتے ہیں سورت کاف میں آئیے جی یہ سولہواں پارا ہے اور سولہ پارے کا تیسرا رکو ہے سولہ پارے کا تیسرا رکو اور آیت نمبر ہے ایک سو دس سورت کاف ہے سورت کاف کی آیت نمبر ایک سو دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما کم بشر مثلکم الیہ انا انما الہکم الحم واحد میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم میری طرف وہی کی جاتی ہے یہ دلیل ہے بھائی میری طرف وہی کی جاتی ہے انما کہ تمہارا الہ ایک ہے تو میرا نبی تو وہی کا پابند ہے میرے میرے نبی کو تو میں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنا ہے اس کو کہیں گے دلیل وہی کتنی باتیں اب آپ کے ذہن میں آ گئی جتنے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے قرآن ہے انہوں نے لکھا ہے اس بات کو ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے پوری سورت اس دعوی کے گردا گرد گھومتی ہے اللہ اس دعوے کو تین قسم کے دلائل سے ثابت کرتے ہیں کبھی دلیل عقلی دیتے ہیں کبھی دلیل نقلی دیتے ہیں اور کبھی دلیل وہی دیتے دلیل نقلی کی سات قسمیں ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں جی پھر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی ایک اصطلاح ہے جی تخویف تخویف کا مینا ہے ڈراوا ڈراوا ڈرانا یہ تخویف کیوں بیان ہوتی ہے جی صورتوں میں اس کا تعلق دعوے کے ساتھ کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دعوے کو مان لو اگر نہیں مانو گے تو پھر میں دنیا میں پکڑ لوں گا اس کو کہیں گے تخویف دنیاویہ جیسے آج ہم ایک آزمائش میں مبتلا ہیں سارے کرونا وائرس کی وبا میں آج ہم سب مبتلا ہیں اللہ کہتے ہیں اگر میرے دعوے کو نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں اسی دنیا میں پکڑ لوں گا اس کو کہیں گے تخویف دنیا اور کبھی کبھی اللہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد میرے پاس نہیں آنا میرے پاس آنا ہے تو میں پوچھ لوں گا تمہیں جہنم کا راہ دکھائیں گے تمہیں ہم جہنم میں ڈال دیں گے اسے کہیں گے تخویف اخرویہ اس کی ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سورت مریم میں کی آیت نمبر چوہتر ہے سولہواں پارا ہے اور سولہویں پارے کا آٹھواں رکو ہے وکم اہلک نا قبل من کرن اساسوں رین کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماتے قومیں وہ بہت اچھے تھے ساز و سامان کے لحاظ سے بھی ان کے مکان اچھے باغات اچھے زمینیں اچھی پیسہ اچھا قد کاٹ اچھے اور ظاہری منظر ٹیپ ٹیپ ٹاپ ٹاپ زہری جو تھی تھی وہ بھی بڑی ان کی ہم نے انہیں جڑ سے اکھاڑ مارا مارا تھا جب ہمارے نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی کیا کہیں گے تخویف دنیاویہ اور تخویف دنیاویہ اخرویہ کی مثال میں اسی صورت سے پیش کر دیتا ہوں تھوڑا سا آگے آ جائیں آیت نمبر چھیاسی پہ چلے جائیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى الا وِرْدًا وردن اور ہم ہانکیں گے مجرم مجرموں کو جہنم کی طرف وردن پیاسا اگر ہمارے دعوے کو نہیں مانو گے تو مجرم بنو گے اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسا ہانک دیں گے اسے کہیں گے تخویف اخرویہ تو کیا سمجھ آئی جی یہ تخویف جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے ڈراوا یہ کیوں سنایا جاتا ہے جی اس کا تعلق دعوے کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہمارے دعوے کو نہیں مانو گے تو ہم دنیا میں بھی ہلاک کر دیں گے اور کبھی کبھی اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے دعوے کو نہیں مانو گے تو تم نے جانا کہاں ہے مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آنا ہم تم سے پوچھ لیں اب ایک اور اصطلاح کی طرف ہم آتے ہیں جی بشارت جسے ہم اردو میں کہیں گے خوشخبری اس کا تعلق بھی کبھی کبھی دنیا کے ساتھ ہوگا جی اس کو ہم کہیں گے بشارت دنیاویہ بشارت دنیاویہ اس کے لیے میں بڑی آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ سب کو وہ صورت یاد ہے اللہ ورائی تنا سید الفت اللہ افواجا یہ دنیاوی بشارت ہے اللہ کی نصرت آ گئی فتح آ گئی لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اس کو کہیں گے بشارت دنیاویہ اور کبھی کبھی بشارت ہوگی اخرویہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوگا اس کے لیے ایک مثال سنیے جی سورت القحف سولواں پارہ سولہویں پارے کا دوسرا رکو اور آیت نمبر ہے ایک سو نو ایک سو آٹھ ایک سو سات اور ایک سو آٹھ آیت نمبر ایک سو سات اور ایک سو آٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا جو لوگ ایمان لائے اس دعوے کو مان لیا اور شریعت کے مطابق عمل کیے ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات ہیں بطور مہمانی ہمیشہ رہیں گے اس میں اس بشارت کا تعلق کس سے ہوا جی آخرت کے ساتھ میرے دعوے کو مان جاؤ گے تو پھر جنت کے باغات اور جنت کے باغات کی ٹھنڈی چھائیں چھائیں ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں ایک اور اصطلاح جی مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ اسے کہتے ہیں شکوا شکوا کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے منکرین دعوی دلائل کے آگے جب لاجواب ہو جاتے ہیں انہیں کوئی جواب نہیں آتا تو مختلف حربوں سے داعی کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی قسم کے بکواس کرنے لگتے ہیں جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس دعوے کو تسلیم نہ کریں اللہ ان کے اس رویے پر شکوا فرماتے ہیں اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں سورت حامیم سید یہ چوبیسواں پارہ ہے اور چوبیسویں پارے کا پندرہواں رکوع ہے چوبیسویں پارے کا پندرہواں رکوع سورت کا نام ہے حامیم السیدہ اور اس کی آیت نمبر ہے پانچ کالو کلو بنافی اکنتمات یہ ذہن میں رکھیں کہ شکوا جو ہے یہ اس کی ابتدا کالا یا کالو سے ہوتی ہے ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں اس نے کہا کالو اور مشرقین کہنے لگے کلو بنافی اکنت ہمارے دل تو پردے میں مما تدو نا اس مسئلے سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے مما ماں سے مراد مسئلہ توحید ہے جی جس مسئلہ توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اور جو تیرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ ہمارے دل پردے میں بفی آزان نا وکرون ہمارے کانوں میں بوجھ ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكْ حِجَابٌ ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے یہ مختلف قسم کے بکواس کرنے زج کرنے کے لیے باتیں بنانی مختلف حربے استعمال کرنے اسے شکوا کہتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں آتی چلی جائیں گی مختلف صورتوں میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم آپ کو لکھواتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس وقت محسوس کر لیں گے بس اتنا فی الحال ذہن میں رکھیں کہ مخالفین دلائل کے آگے لاجواب ہوتے ہیں تو داعی کو زج کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ اس دعوے کو نہ مانیں مختلف قسم کے بکواس کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں شاعر ہے مجنون ہے دیوانہ ہے جادوگر ہے اساتیر الاولین ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں فلاں لوہار سے پڑھ کے آ جاتا ہے یہ اس طرح کی بات ہے تو کبھی کبھی اللہ شکوے کو ذکر کرتے ہیں جواب ذکر نہیں کرتے اور کبھی کبھی اللہ اس شکوے کا جواب بھی دیتے ہیں کبھی کبھی اللہ اس شکوے کا جواب بھی دیتے ہیں اب یہاں جو سورت حامیم ادا میں آیت نمبر پانچ میں شکوا ہے اس کا آیت نمبر چھ میں جواب بھی دیا جی کل انا ماں آنا بشر بشرسوں تمہیں میری باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی میں کوئی نرالی مخلوق ہوں دوسری مخلوق ہوں میں کوئی فرشتوں میں سے ہوں میں بشر ہوں جیسے تم تو تمہارے اور ہمارے درمیان پڑتا کیسا کیسے ہوا اور پھر میری اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کیوں سمجھ نہیں آتی یو ہا کو ملا ہوں واحد یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے جو عقل کے بھی مطابق ہے نقل کے بھی مطابق ہے تو یہ جواب شکوا ہو گیا جی آگے چلیے جی زجر منکرین دعوی کی غلط حرکات پر اور نارویوں پر اللہ انہیں ڈانٹتے ہیں ڈانٹتے اسے زجر کہتے ہیں جی یہ سورت حامی مومن ہے جی اس کی آیت نمبر تریاسی جی اس کا ہم مطالعہ کر لیں گے جی ایک بات جو میں یہاں علماء کے لیے اور تلابا کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شکوہ کو الگ بیان کیا زجر کو الگ بیان کیا تو زجر اور شکوے کے درمیان ایک معمولی سا فرق ہے اس لیے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی جو املائی تفسیر ہے بلغت الحرام اس میں شکوے کی جگہ زجر لکھ دیتے ہیں زجر کی جگہ شکوہ لکھ دیتے ہیں یہ مقبوض خاطر رہے جی اہل علم اور طلبہ کے لیے حضرت صاحب زجر کی جگہ شکوا شکوے کی جگہ زجر لکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان معمولی سا دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے ہم نے ایک اصطلاح پڑھی جی آج ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے دعوے کو اللہ عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ نقلی دلائل دیتے ہیں جس کی سات قسمیں اس پر اللہ دلیل وہی دیتے ہیں اور دعوے کے نہ ماننے والوں کو اللہ ڈراوے سناتے ہیں تخویف کبھی اس کا تعلق دنیا کے ساتھ کبھی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے دعوے کے ماننے والے لوگوں کو اللہ خوشخبری دیتے ہیں کبھی خوشخبری کا تعلق دنیا کے ساتھ کبھی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ مشرقین کے ناروا رویوں پر اور ان کے حربوں پر اور ان کے بکواسات پر اللہ شکوا اور زجر فرماتے ہیں جی پندرہ منٹ کے لیے ہم وقفہ کریں گے اور پونے دس بجے انشاءاللہ کلاس کا دوبارہ آغاز ہوگا جی اللہ بلا